حضرت ابو بردہ اپنے والد حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کے مثل روایت کرتے ہیں سننے ابو داود حدیث نمبر دو ہزار چھ سو ستاون